نحمد ونسلی على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخذهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم او كما قال عليه الصلاة والسلام میرے واجب القدر بھائیو دوستو بزرگو گزشتہ جمعۃ المبارک سے ہمارا موضوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات چل رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو غزوات ہوئے ان کی کیا تفصیل ہے اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مدینہ طیبہ کا دور ہے وہ تمام کا تمام دور جہادی دور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینت المنورہ سے قیام کے دوران اپنے شب و روز کن حالات میں گزارے اور کتنی محنت اور مشقت فرمائی اور اسی محنت اور مشقت کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ میں اور آپ یہاں پر مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعت المبارک میں عرض کیا تھا کہ سن دو ہجری میں جہاد فرد ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست قسم کی جنگی حکمت عملی تیار فرمائی اور ان کافروں کے خلاف دنیا بھر کے کفر کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی منصوبہ بندی فرمائی اور اس منصوبہ بندی میں کئی قسم کی چیزیں تھی کئی قسم کے منصوبے اور تجاویز اور حکمتیں تھیں کہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قابلوں کو تیار فرما کر حملہ کرنے کے لیے بھیجا اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کافروں کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے اور ان کے راستوں کے امن کو ختم کرنے کے لیے تاکہ دنیا میں یہ کھلی ہوئی تجارت کرتے نہ پھریں اور دنیا میں یہ امن کی حالت میں نہ رہیں اور دنیا میں جو ان کی تجارت ہے اور ان کی جو معیشت ہے اس کو کمزور کیا جائے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تجارتی قافلوں کو نشانہ بنایا ان کے راستوں کو روکا ان کے راستوں کو بند کیا تاکہ دنیا میں یہ چلتی پھرتی تجارت نہ کر سکیں اور ان کو معاشی تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑے اور اسلام کے سامنے یہ جھک جائیں اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تجارتی قافلوں کو بھی نشانہ بنایا اس طرح دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بڑے بڑے سردار اور ان میں ذہن سازی کرنے والے لوگ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے خلاف بھڑکانے والے لوگ ان کا ہدف بنا کر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانہ بنایا اور ان کی طرف صحابہ کرام کو روانہ فرما کر ان کو ختم کرایا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلست نفیس خود اپنے ساتھ لشکر لے کر ان پر ان پر حملہ آور ہوئے اور کافروں کے لشکروں پر حملہ آور ہوئے ان کے علاقوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حملے فرمائے اور جس لشکر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے اس کو غزبہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے کر گئے صحابہ کرام کو لے کر دشمنوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوئے یا مدینت المنورہ میں بیٹھ کر دشمنوں کا دفاع فرمایا وہ تمام غزبات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ستائیس غزوات ہیں جن میں سے چار غزوات کا ذکر گزشتہ جمعہ المبارک میں عرض کیا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سن دو ہجری میں جہاد فرض ہوتا ہے سفر کے مہینے میں سن دو ہجری سفر کا مہینہ یعنی دو ہجری کا دوسرا مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بوا کے لیے نکلے جس کو غزوہ ابوا بھی کہا جاتا ہے پھر اسی کے فوراً بعد سفر کے مہینے کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بوا کے لیے نکلے جس کی تفصیل گزشتہ جمع المبارک میں عرض کی گئی تھی پھر ربیع الاول کے مہینے کے بعد ربیع الثانی کا مہینہ گزرا ربیع الثانی کے مہینہ کے بعد ربیع الاول جماعت جماعت الثانی کے مہینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ عشیرہ کے لیے نکلے اس کی تفصیل بھی عرض کر دی گئی تھی پھر جماعت الثانی کے دوسرے ہی ہفتے میں یعنی غزوہ عشیرہ کے دس دنوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر صبرا ہوا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کش بن جابر کے تعاقب میں نکلے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غزوہ تھا اس کی تفصیل بھی گزر چکی تھی پھر جماعت الثانی کے بعد رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں غزبہ بدر کبرا ہوا یعنی بڑا بدر ہوا سترہ رمضان المبارک کو اس کی تفصیل چل رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میدان میں تشریف لائے آپ کے سامنے کفر کا لشکر بھی آیا اللہ رب العزت نے آسمانوں سے فرشتے بھی اتارے اور زمین پر کافروں کی مدد کے لیے شیطان بھی آیا لیکن اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی مدد اور نصرت فرمائی لیورید اللہ الحق کا بھی کلمانی کل ایمان لی اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اس دن یوم الفرقان یوم سکل جوان حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر کے کھڑا کر دیا تفصیلات میں عرض کر چکا تھا کہ یہ غزوہ بدر ایسا غزوہ تھا اور یہ ایسا میدان تھا کہ جہاں پر ایک طرف حق تھا دوسری طرف باطل تھا ایک طرف ایمان والے تھے دوسری طرف کافر تھے ہاں اس وقت برادری تھی تو ایمان اور کفر کی برادری تھی حق اور باطل کی برادری تھی ورنہ سارے خاندان ختم ہو چکے تھے خونی رشتے ختم ہو چکے تھے اللہ رب العزت کا دین غالب آنے والا تھا اس لیے کہ اللہ رب رب العزت کا وعدہ تھا لیورید اللہ الحق کا بھی کلماتی کہ اللہ رب العزت آج حق کو ظاہر کر کر بتلائیں گے اس لیے یہ اتنا پیارا میدان تھا اتنا پیارا اور اتنا زبردست مناظر تھے کہ ذرا دیکھ لیجئے خاندانوں کی تقسیمیں ختم ہو گئی رشتہ داریوں کی تقسیمیں ختم ہو گئی آج صرف ہاضان ختمان اختصموبی ربیم فلین کفر و کتی اجلوم سیاب منار ایک طرف رب کو ماننے والے تھے دوسری طرف رب کو جھٹلانے والے تھے اس لیے کفر کا لشکر دیکھ لیجئے ایک طرف اتبا کھڑا ہوا ہے دوسری طرف اسلام کی طرف آ جائیے اسی اتبا کا بیٹا اسلام کی طرف ابو کھڑا ہے جس نے لشکر اسلام کا جھنڈا اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے اس لیے کہ آج باپ اور بیٹے کا فرق ختم ہو چکا ہے کفر کے لشکر کی طرف چلے جائیے عبد الرحمان بن ابو بکر کھڑا ہوا ہے جو ایک بیٹا ہے لیکن اسلام کی طرف آ جائیے سیدنا صدی کے کھڑے ہوئے ہیں اس لیے کہ باپ اور بیٹا آج کوئی چیز نہیں ہے ایک طرف لات اور مناج ہے دوسری دوسری طرف اللہ رب العزت ہے ایک طرف غزہ اور حبل ہے دوسری طرف رب کائنات ہے آج سارے رشتے داریاں ختم ہو چکی ہیں ایک طرف سیدنا علی المرتض ہیں اسلام کا جھنڈا لے کر اسلام کے سپا سالار بن کر کھڑے ہیں دوسری طرف اپنا ہی بھائی عقیل بن ابھی طالب کھڑا ہوا ہے لیکن رشتے داریاں ختم ہو چکی ہیں ایک طرف سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہیں دوسری طرف اپنا ہی بھائی عباس کھڑا ہوا ہے لیکن رشتے داریاں نہیں है آج صرف رب کو ماننے والے ہیں رب کے لیے جمع ہو گئے رب آسمانوں پر خوش ہو گیا رب نے آسمانوں سے فرشتے اتارے ہاں جبرائیل امین بھی اترے نکائل بھی اترے اسرافیل بھی اترے اللہ کے نبی نے فرمایا میں جبرائیل کو آسمانوں سے اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں جو اپنے ہاتھوں میں گھوڑوں کی لگامیں پکڑ کر آئے ہیں پھر زمین پر مارکا گرم ہو گیا کافروں کے شاہ سوار بھی آ گئے ایمان والے بھی آ گئے اتبا شہبہ اور بلید آ گئے آ کر کہنے لگے ایمان والوں آ کر مقابلہ کرو پیارے آقا کی زبان سے نکلا علی میدان میں آ جاؤ حمزہ میدان میں آ جاؤ عبیدہ بن حارث میدان میں آ جاؤ تین میدان میں آ گئے تینوں کا مقابلہ ہوا اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فتح دی اتبا بھی مارا گیا شہبہ بھی مارا گیا ولید بھی مارا گیا پھر دمسان کی جنگ ہوئی ہاں اللہ رب العزت آج دکھلانے والے تھے کہ کائنات کے اندر دنیا دو چیزوں پر تقسیم ہو جاتی ہے کوئی کہتا ہے پیارے آقا کا مکی دور دیکھو کوئی کہتا ہے پیارے آقا کا مدنی دور دیکھو لیکن خدا کی قسم رب کائنات کی قسم پیارے آقا کا مکی دور ہو یا پیارے آقا کا مدنی دور ہو پیارے آقا کی ہر ادا نرالی ہے پیارے آقا کا ہر کام نرالا ہے پیارے آقا کی ایک ایک بات ایک ایک پیارے آقا کی مسکراہٹ ہو پیارے آقا کا چلنا ہو خدا کی قسم رب نے کائنات کی سارے خیریں پیارے آقا کے قدموں میں ڈال دی اس لیے کہ رب نے کائنات کو بتا بنایا بھی پیارے آقا کے لیے اس لیے کبھی مکہ کی گلیاں ہوا کرتی تھی پیارے آقا کو پتھر مارا کرتے تھے کبھی تائف کی گلیوں میں پیارے آقا کے پاؤں سے خون نکلا کرتا تھا ہاں جاؤ جا کر مکہ کی باتیں کرنے والوں جا کر دیکھو مکہ کی سرزمین پر تمہیں چشمے فلک وہ نظارے دیکھتا ہوا نظر آئے گا جو کائنات میں کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہاں مکہ کی گرم ریت پر بلال ہنسی کو گھسیٹا جاتا تھا جہاں سے ان کے دل سے صرف آہد کی آواز نکلا کرتی تھی اسی مکہ کی سرزمین پر صحابیات کے ٹکڑے کیے گئے کسی کی آنکھیں نکالی گئی کسی کے جسم کو اونٹوں کے ساتھ باندھ کر چیر دیا گیا پیارے آقا کی بیٹی کو اسی مکہ کی سرزمین پر مارا گیا وہ امیہ بن خلف بھی تھا وہ ابو جہل بھی تھا جو گندگی الا کر پیارے آقا پر ڈالا کرتا تھا ہاں اس وقت بھی پیارے آقا تھے جن کی مٹھی میں پتھر بھی کلمہ پڑتے تھے جن کے اشارے پر سجر بھی کلمہ پڑتے تھے آج آج بدر کے میدان میں وہی پیارے آقا ہیں وہی امیہ بن خلف ہے وہی ابو جہل ہے لیکن نظارے بدل گئے آج آج حالات بدل گئے آج مزاج بدل گئے آج ابو جہل کو دیکھو دو بچے آ کر اس کا تعاقب کرتے ہیں وہ ابو جہل جو اپنے قریش کا سردار ہے جو عرب کا سردار ہے لیکن دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں سے دو چھوٹے چھوٹے جوانوں کے ہاتھوں سے زمین پر تڑپ رہا ہے خاک و خون میں لت پت ہے مارا جا رہا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود آتے ہیں آ کر اس کی گردن کو کاٹ کر پیارے آقا کے حضور پیش کر دیتے ہیں یہ دیکھو امیہ بن خلف ہے کہ جو اسلام کا بڑا دشمن ہے اسلام کا بڑا دشمن ہے یہ وہی شخص ہے جو بلال ہستی کو عرب کی مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر گسیٹا کرتا تھا ان کے سینے پر پتھر رکھ کر ان کے جسم کو جلایا کرتا تھا آج وہی امیہ بن خلف ہے میدان بدر کے اندر اندر ہے بلال ہرسی کی آنکھیں اس کو تلاش کر رہی ہیں اچانک نظر آ جاتا ہے بلال ہرسی کہتے ہیں بلال آج تیری زندگی کا فائدہ ہی نہیں ہے اگر امیہ خلف بچ جاتا ہے بلال اپنی تلوار لے کر نکلتے ہیں صحابہ میں سے حضرت عبد الرحمان آؤ اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں بلال نے آ کر ان کو اس کو قتل کیا امیہ بن خلف بھی مارا گیا زمین پر خاک و خون میں لت پڑا ہوا ہے ہاں میدان بدر کے اندر مشرقین مکہ کے ستر سردار مارے گئے ستر لوگ مارے گئے ستر قیدی کر دیے گئے لیورید اللہ الحق کا اس لیے کہ اللہ رب العزت آج حق کو ظاہر کرنے والا ہے آج رب نے دکھا دیا ہاں پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں میں پتھر لیتے ہیں وہ پتھر مکہ کی سرزمین پر کلمہ پڑھ کر دکھاتے ہیں آج بھی وہ پتھر غلام ہے پیارے آقا تھوڑی سی مٹھی پر مٹھی پر مٹی کو زمین سے اٹھاتے ہیں کافروں کی طرف چاہ دل بجو کہہ کر مارتے ہیں اللہ رب العزت اس مٹی کو تاب کتابیں بنا دیتے ہیں ہر کسی کی آنکھ میں وہ مٹی چلی جاتی ہے اس لیے کہ اللہ کے فرشتے اتر چکے ہیں ہاں وہی پیارے آتا ہے جو کبھی درختوں کو کہا کرتے تھے درختوں کلمہ پڑھ کر سناؤ درخت کلمہ پڑھ کر سنایا کرتے تھے آج ایک صحابی ہیں اللہ کے نبی کے پیارے صحابی ہیں حضرت اکاشا رضی اللہ عنہ ہیں پیارے آقا کے پاس آتے ہیں یا رسول اللہ میرے ہاتھوں میں تلوار نہیں ہے ورنہ میں ان کافروں کو قتل کرنا چاہتا ہوں پیارے آقا فرماتے ہیں اکاشا یہ لاٹھی پکڑو یہ زمین یہ درخت کی شاخ کو پکڑو اس کو جا کر کافروں پر چلاؤ حضرت اتاشا اس درخت کی شاخ کو پکڑتے ہیں خدا کی قسم وہ تلوار بن جاتی ہے اس کا نام اون رکھا جاتا ہے وہ تلوار ہر قصبے میں چلتی ہے اس لیے کہ وہ رب ہے جو جو شاخ والوں کو جو ڈنڈوں والوں کو جو چھوٹے چھوٹے لشکروں کو بڑے بڑے لشکروں پر پتا دیتا ہے کمنسن غلطیت کثیر ہاں لیکن دیوانے ایسے ہیں ہیں پروانے ایسے ہیں پیارے آتا پر مر مٹنے والے ایسے ہیں جا کر دیکھو پیارے آتا کے لشکر میں ایک حمیر بن عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں بڑے پیارے نوجوان ہیں بڑے خوبصورت شخص ہیں بڑے بہادر شخص ہیں بیٹھے ہوئے کھجورے ہاتھ میں لی ہوئی ہیں ان کو کھا رہے ہیں اچانک آواز لگتی ہے حیال الجہاد میدان میں نکل کر لڑو میدان میں دشمن آ چکا ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو شخص بھی میدان میں نکل کر لڑے گا رب اس کو جنتیں دے گا رب اس کے لیے جنتوں کے دروازوں کو کھول دے گا اپنے اپنے ہاتھوں میں کھجورے پکڑی ہوئی ہیں کہنے لگے خدا کی قسم یہ کھجورے میرے اور جنت کے درمیان حائل ہو رہی ہیں میں ان کو کھانا نہیں چاہتا ان کھجوروں کو ایک طرح پھینک جاتے ہیں میدان میں نکل کر لڑتے ہیں رب ان کو شہادت دیتا ہے میدان بدر کی شہادت دیتا ہے اسی قابلے کے اندر ایک اور بن حارث نبی اللہ تعالیٰ ہیں اللہ کے نبی کے صحابی ہیں پیارے آقا کے دیوانے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس عمل پر عرش کا مالک بیٹھ کر مسکراتا ہو رب مسکرا پڑتا ہو بندے کا کوئی ایسا عمل بتلائیے جس عمل کو دیکھ کر رب کو ہنسی آ جاتی ہو کہ میرے بندے نے کیسا عمل کیا ہے پیارے آقا کی زبان نبوت سے نکلا ہاں بن عارف سنو اللہ رب العزت اپنے اس بندے کے عمل پر بہت مسکراتے ہیں جو دشمنوں کے اندر ننگا نکل کر اپنی تلوار کو لے کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑے رب اس پر پر عرش بیٹھ کر مسکراتا ہے فرمانے لگے ہائے قربان ہو جاؤں اس رب پر اپنی زیرہ اتار ڈالی تلوار نکال کر میدان میں گھس گئے رب نے ان کو بھی شہادت دی اس لیے کہ رب پر یقین تھا رب کے کلیمے پر یقین تھا ہاں میدان بدر سجا بڑی شان کے ساتھ سجا بڑی چوکت کے ساتھ سجا ستر مردار ہو گئے ستر مار دیے گئے بڑے بڑے سردار مار دیے گئے ستر کو گرفتار اور قیدی کر دیا گیا دنیا کے اندر امن کی باتیں کرنے والوں دنیا کے اندر جہاد کو دہشت گرد کہنے والوں ہاں پیارے آقا کا یہی زندگی تھی پیارے آقا یہی سب کچھ دے کر گئے تھے پیارے آقا یہ سب کچھ بتلا کر گئے تھے اس لیے دیکھو تو صحیح سفر کے مہینے سے لے کر رمضان تک کتنے غزبے ہو گئے آج رب رمضان کے اندر میدان بدر دکھا رہا ہے روزے کے ساتھ ایمان والے جہاد کر رہے ہیں قتال کر رہے ہیں آسمانوں پر رب مسکرا رہا ہے اپنے فرشتوں کو اتار رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے سزائے بدر پیدا کر فرشتے تیری کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی کہ جب بھی بدر والے بن کر کھڑے ہو جاؤ گے رب دنیا کو تمہارے سامنے ختم کر دے گا دنیا کے کفر کو تمہارے سامنے توڑ ڈالے گا آج بھی جا کر دیکھ لو میدان بدر موجود ہے دنیا کا کفر بھی موجود ہے پر دیکھو فتح رب نے کس کو دی ہے بدر والے آج بھی فاتح ہیں میدان بدر کے ساتھ سوار آج بھی میدانوں کے اندر موجود ہیں ستر کو گرفتار کیا گیا گرفتار ہو گئے باندھ کر لایا گیا مشکیں باندھ کر لایا گیا رسیوں کے ساتھ گھسیٹ کر لایا گیا اس لیے کہ یہ وہی تھے یہ امن کی بات کو ماننے والے ہوتے یہ پیار کی بات سمجھنے والے ہوتے یہ پیارے آقا کو ہجرت پر مجبور نہ کرتے یہ پیارے آقا پر پتھر نہ برساتے یہ گھروں کے اندر بیٹھ کر پیارے آقا کے قتل کی سازشیں نہ کرتے ہاں انہوں نے سوچا پیارے آقا کو قتل کر دیں گے رب نے ان کو مروا ڈالا رب نے ان کو قیدی کروا ڈالا میدان بدر کے اندر سترہ قتل ہو گئے صحابہ کرام بیٹھ گئے مشورہ ہونا شروع ہوا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے صحابہ کرام مشورہ دینے لگے سب کے سب یہ کہنے لگے کہ ان کو آج چھوڑ دیا جائے ان سے فدیا لیا جائے ان سے جرمانہ اور تاوان لیا جائے تاکہ آگے میدان جہاد کے لیے گھوڑے خریدے جائیں تلواریں خریدی جائیں آگے ان کافروں کے خلاف لشکر کو تیار کرنے کے لیے ساز و سامان لیا جائے اس لیے آج ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا آپس میں مشورہ ہو رہا ہے سیدنا عمر فاروق کھڑے ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آج ان سب کو قتل کر دیا جائے آج جو جس کا رشتے دار موجود ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کر کے رب کو راضی کرے کہ ربا جب تیرے سامنے کوئی آ کر کھڑا ہوگا جو تیرے وجود کا انکار کرے گا جو تیری اطاعت نہیں کرے گا جو تیرے پیارے آقا کو ستائے گا وہ ہمارے ہاتھوں سے مارا جائے گا عمر فاروق یہ مشورہ دینے لگے مشورہ چلتا رہا آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ لوگوں کی رائے یہ ہے اکثر کی رائے یہ ہے کہ ان کو لے کر چھوڑ دیا جائے اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان کو فدیا لے کر چھوڑ دیا جائے سب کو چھوڑ دیا گیا قرآن پاک کی آیات نازل ہو گئی ماکران علی نبی جن ہوا حسا فلر دنیا کے اندر مکی دور کی باتیں کرنے والوں مکت المکرمہ کی باتیں کرنے والوں خدا کی قسم مکہ کے ایک ایک ذرے پر ہمارے ماں باپ بھی قربان ہماری جانیں بھی قربان لیکن قرآن کو پڑھو قرآن اترتا ہے ماں کان نبی اسرا یقون حسین فلال اے پیارے حبیب یہ آپ نے کیا کر دیا آپ کو رب نے اپنے دشمن دیے آپ کو رب نے انکار کرنے والے قیدی دیے آپ نے ان کو چھوڑ دیا ماں کان نبی کسی نبی کے لیے یہ بات مناسب نہیں تھی اس کے پاس قیدی ہوتے یسرین فلر وہ ان کے خون کو زمین پر نہ بہا دیتا تو ریزون دنیا کیا آپ دنیا کمانا چاہتے تھے دنیا کی مال و دولت لینا چاہتے تھے واللہ یرید الاخرہ لیکن رب یہ چاہتا تھا آپ ان کو قتل کرتے رب آپ کو اس کے بدلے میں جنتیں دیتا رب آپ کو اس کے بدلے میں فتوحات دیتا رب آپ کو اس کے بدلے کے اندر شان و شوکت دیتا دنیا کا غلبہ دیتا لیکن فرمایا نہیں لولا کتاب من اللہ سبق لمستکم فیما خستم فی عذاب عظیم پیارے حدیث کو ڈانٹا جا رہا ہے آقا مدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے ساری کائنات کو بنایا اور سنوارا گیا آج رب کائنات کی طرف سے ان کو ڈانٹ پڑ رہی ہے اس لیے کہ اپنے پیاروں کو ڈانٹ پڑا کرتی ہے اپنے پیاروں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی سزائیں دیا جاتی ہیں اللہ فرماتے ہیں اے پیارے حبیب لولا کتاب من اللہ مطلب ہی عذاب العظیم اگر ہم یہ فیصلہ نہ کر چکے ہوتے کہ ہم آپ کو کبھی آزاد کے اندر مبتلا نہیں کریں گے تو آج ہم آپ کو اس بات پر آزاد کے اندر مبتلا کر دیتے پیارے آقا رو پڑے فرمانے لگے میں رب کے رب کے آزاد کو آسمانوں سے اترتا ہوا دیکھ رہا تھا جو ان درختوں تک پہنچ چکا تھا اگر وہ رب کا آزاد زمین پر آ جاتا سوائے عمر فاروق کے کوئی شخص اس زمین پر نہ بچتا لیکن معاملہ ہو چکا رب کی طرف سے یہی تھا ان ستر کو چھوڑ دیا گیا اللہ رب العزت نے بڑی فتح دی مسلمان بدر سے فارغ ہو گئے لیکن بیٹھے نہیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے پچیس رمضان المبارک آ جاتا ہے پیارے آقا مدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے صحابی ہیں جن کا نام عمیر بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ اپنی تلوار کو لے کر نکلتے ہیں آنکھوں سے نابینا ہے اپنی تلوار کو زمین پر ٹیکتے ہوئے جاتے ہیں وہ پیارے کس کو تلاش کر رہا ہے کہنے لگے ایک یہودی ہے اسما یہودیہ ہے وہ بڑی گستاخ ہے پیارے آقا کو گالیاں دیتی ہے پیارے آقا کے خلاف حجری یا اچار لکھتی ہے ان کے خلاف نظمیں لکھتی ہے میں نے رب سے منت مانگی تھی کہ رب مجھے بدر کے اندر فتح یاد کر کے واپس لائے گا تو میں اپنے ہاتھ ہاتھوں سے اپنا کو جا کر قتل کروں گا آنکھوں سے نبینا ہے اپنی لاٹھی کو اپنی تلوار کو دیکھتے ہوئے کے گھر پہنچ گئے اس کو تلاش کرتے ہوئے اس اس کے کے بچوں کو ایک طرف ہٹا کر سینے میں تلوار گاڑ دی ایسی گاڑی کے زمین سے چلی گئی اللہ کے نبی کے گستا اس مردار عورت کو مردار کر کے واپس آئے ہاں یہ اسلام کا مزاج ہے آج ایمان والوں پیارے آتا کی توہین کی جاتی ہے پیارے آتا کے نام کو فٹ بالوں پر لکھ کر اچھالا جاتا ہے پیارے آقا کے خاکے بنائے جاتے ہیں ایمان والے سڑکوں پر نکل کر گاڑیاں چلاتے ہیں ٹائر چلاتے ہیں ذرا جا کر دیکھو مدینہ میں اس مدینہ صحابی کو جو کیسا تڑپا اور اس نے نہیں دیکھا کہ میری آنکھیں ہیں یا نہیں ہے جا کر اسما کو قتل کر دیا پیارے آقا کو آ کر بتایا یا رسول اللہ اس کو قتل کر دیا ہے پیارے آقا نے فرمایا وہ ایمان والو اگر زمین پر کسی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہو کہ جس کے رب کی اور اس کے رسول کی غائبانہ مدد کی ہے جس سے رب بڑا راضی ہے تو اس کو دیکھا کرو یہ کتنا پیارا ہے کبھی پیارے آقا مسکرا کر فرماتے تھے اور ذرا دیکھو تو صحیح اس نابینا کو کیسے یہ چھپ چھپ کر اللہ کی اطاعت کرتا ہے رب کو راضی کرتا ہے کبھی پیارے آقا کی زبان سے نکلا اور دیکھو اس نابینا کو اس کو نابینا مت کہا کرو یہ تو بڑا بصیر ہے بڑا دیکھنے والا ہے اسما یہودیہ پچیس رمضان المبارک کو مار دی گئی ختم کر دی گئی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو گیا چوال کا مہینہ آیا غزوہ کرکرت القدر وہ وہ نبی علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ بنو سلیم اور بنو غطفان کے لوگ جمع ہو رہے ہیں اور وہ کدھر کے مقام پر جمع ہو رہے ہیں اسلام کے خلاف سازش کرنے کے لیے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے مدینت المنورہ پر حملہ آور ہونے کے لیے پیارے آقا نے فرمایا ایمان والوں کی شان یہ ہوتی ہے وہ دشمنوں کے ٹوٹنے سے پہلے ان پر اللہ کا غضب بن کر ٹوٹتے ہیں پیارے آقا نے تین سو صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لیا مقام کدھر کی طرف تشریف لے گئے اور اپنا جھنڈا بھی ساتھ لے کر گئے ان کو مارنے کے لیے ان کو قتل کرنے کے لیے پیارے آکار روانہ ہوئے دشمنوں کو پتا چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے محمد چل پڑا ہے محمد عربی کا لشکر چل پڑا ہے دم دبا کر بھاگ گئے خائد و خاطر ہو کر بھاگ گئے منتشر ہو گئے پیارے آقا وہاں پر پہنچے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر کچھ دن قیام فرمایا وہاں سے واپس آ گئے لیکن ختم نہیں ہوا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کے مہینے میں واپس آئے غزوہ کرکرات فدر بھی ہو گیا اللہ نے فتح دے گئی اچانک پیارے آقا کی زبان سے نکلا ملی بھی حاضر خبیش اور لوگوں کو تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ایک خبیش شخص ہے ایک بڑا یہودی ہے جس کو ابو عشق کہا جاتا ہے بڑا خناس اور خبیص ہے کوئی ایسا شخص ہے ملی جو میرے لیے میری حرمت کے لیے میری شان اور میری عظمت کے لیے جا کر اس کو قتل کر دے اس کو ختم کر دے صحابی رسول حضرت سالم بن عمیر کھڑے ہو گئے فرمانے لگے یا رسول اللہ بڑی تڑپ تھی دل میں یہ خواہش بھی تھی کہ کبھی اس خبیص کو جا کر قتل کروں گا رات کی تاریخی میں چلے گئے اس کے گھر میں گھس کر ابو اس کو قتل کر کر آ گئے پیارے آقا بڑے خوش ہوئے لیکن چوال کا مہینہ چل رہا ہے شوال کی پندرہ تاریخ آ گئی ابھی آدھا مہینہ گزرا ہے پیارے آقا غذبہ بنو کہنے کا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہود کا ایک قبیلہ جس کو بنو کہنے کا کہا جاتا ہے بڑے بہادر اور بڑے بڑے جنگجو لوگ ہیں بڑی سجاعت والے لوگ ہیں مدینہ المنورہ کے مضافات میں رہتے ہیں زرگری کا کام کرتے ہیں سنار کا کام کرتے ہیں سونے کا کام کرتے ہیں بڑے مالدار ہیں پیارے آقا چلے گئے ان کے بازار میں جا کر ان سے کہنے لگے او یا یہود او یہودیو سنو میری بات اللہ رب العزت کے کلیمے کو مان لو اللہ کے دین کو مان لو اللہ باد کو مان لو اس لیے کہ تمہاری تورات بھی یہی کہتی ہے تمہاری انجیل بھی یہی کہتی ہے اگر نہیں مانو گے تمہارے خلاف تلوار نکالی جائے گی تمہیں قتل کیا جائے گا ہنسنے لگے کہنے لگے مشرقین نے کو مکہ کے قریش کے لوگوں کو جو لڑنا نہیں جانتے تھے جو تجربہ کار نہیں تھے ان کو میدان بدر میں شکست دے کر کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ پوری دنیا کے لوگوں کو شکست دے دو گے تمہارا واسطہ اگر ہم سے پڑے گا ہم تمہیں بہت ماریں گے ہم لڑنا بھی جانتے ہیں ہم قتل کرنا بھی جانتے ہیں ہم میدانوں کے شاہ سوار اور بہادر بھی ہیں آتے ہو آؤ میدانوں میں آ کر نکلو پیارے آقا نے فرمایا ضرور میدانوں میں مقابلہ ہوگا پیارے آقا نے چار سو پچاس بعد صحابہ کرام کو مدینہ المنورہ سے لیا حضرت ابو البابا بن عبد المنظر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں اپنا قائم مقام بنایا بنو خینکا کا جا کر محاصرہ کیا جب پیارے آتا کے لشکر کو آتا ہوا دیکھا میدان میں لڑنے کی بجائے میدان میں کھڑا ہونے کی بجائے اپنے قلعوں میں جا کر بند ہو گئے محصور ہو گئے پیارے آقا نے محاصرہ کیا شوال کے پندرہ شوال کو محاصرہ کیا گیا سترہ دن تک سترہ دن تک پیارے آقا نے ان کا محاصرہ رکھا ان کے دلوں کا محاصرہ رکھا زکادہ کا مہینہ شروع ہو گیا اپنے دلوں سے تنگ ہو کر خوردہ ہو کر اپنے دلوں سے ہاتھ باندھ کر ہاتھ اٹھا کر نکل آئے اس لیے کہ جب میدان والے نکلتے ہیں آج بھی جا کر پوچھو کشمیر کی پہاڑیوں سے پوچھو جا کر افغانستان کے تو ہزاروں سے پوچھو جاؤ جا کر عراق کے چہرا پر دیکھو تمہیں ہر وقت دین کے دشمن ہاتھ اٹھا کر سرنڈر کرتے ہوئے تسلیم تسلیم کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آئیں گے بنو کینکا کے لوگ بھی ہاتھ اٹھا کر تسلیم ہو کر آ گئے کہ فرمائیے ہمارے لیے کیا حکم ہے پیارے آقا نے کہا تمہیں قتل کیا جائے گا تمہیں مارا جائے گا لیکن مناسب موجود ہیں جو ان کو بتانے والے موجود ہیں جو ہر دور میں امن کی باتیں کرنے والے ہر دور میں مسلمانوں کو کہنے والے کہ ذرا شرم کرو ذرا یہ بات کرو ذرا اخلاق کا دامن تھامو سب کچھ بھول جاتے ہیں آج کے کالم نگار آج کے ٹی وی پر بیٹھنے والے اینکر جب یہ باتیں کرتے ہیں اور دنیا میں دہشت گردی پھیل گئی دنیا میں ایمان والوں نے فلاں کو ختم کر دیا انہوں نے فلاں جگہ پر جنگ کر دی اور جاؤ تمہیں بھول جاتے ہیں جا کر پوچھو ان سے کافروں سے کہ وہ کوسوبوں کے مسلمان وہ سومالیہ کے مسلمان بچیاں کہ جن کی پندرہ پندرہ لاکھ بچیوں کو تم نے کنٹینروں کے اندر بھر کر جلا ڈالا ان کی لاشوں کو سمندروں میں بہا ڈالا تب تمہارا اخلاق کہا گیا تھا تم نے میرے فلسطین کو خون خون کر ڈالا تم نے میری فلسطین کی بچیوں کو خاک و خون میں لچپت کر ڈالا تب تمہارا اخلاق کہاں تھا تم نے مسلمانوں کی بستیوں کو تحت میش کر ڈالا تم نے عراق کی سرزمین پر مسلمانوں پر ڈیزیٹ جیسے جیسے مارے بی باون تیاروں کی بمباریاں کی تب تمہارا اخلاق کہاں تھا تم نے ہمارے گجرات کے بچوں کو چڑھائیوں کے اندر تل تل کر ان کی ماں کو ان کا گوشت کھلایا تب تمہارا اخلاق کہاں تھا تم نے کشمیر کی بچیوں کے جسم سے کپڑے لوچے ان کے دوبچے لوچے ان کی عزتوں کو تار تار کر کے تم نے درختوں پر لٹکایا تب تمہارا اخلاق کہاں تھا یہ منافق تب بھی کھڑے ہوئے کہنے لگے بنو کینکا والوں کو چھوڑ دیا جائے پیارے آقا کی منتیں کرنے لگے عبداللہ بن ابئی جیسے لوگ پیارے آقا کی زبان سے نکلا جاؤ دفاع ہو جاؤ آج تمہیں چھوڑا جاتا ہے بنو کینکا والوں کو جلا وطن کر دیا گیا ان کو نکال دیا گیا ختم کر دیے گئے ان کو ختم کر دیا گیا ان کو نکال دیا گیا اللہ کے نبی کو غنیمتیں ملی فتوحات ملی اللہ رب العزت نے فتو فتح دی غذبۂ بنو کہنے کا بھی ہو گیا یہ قادہ کا مہینہ گزر چکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ واپس آئے آ کر بدر کی غنیمتیں تقسیم کی گئی بدر کے قیدیوں کے بارے میں فیصلے کیے گئے ان سے فدیے لے کر چھوڑے گئے الحجہ کا مہینہ آ گیا ابو سفیان بدر کے جب لوگ واپس ہوئے بدر سے جب شکست کھا کر لوگ واپس ہوئے ابو سفیان نے بنکت المکرمہ میں قسم کھائی تھی اس نے کہا جب تک مدینہ المنورہ پر جا کر حملہ نہیں کروں گا جب تک بدر کا انتقام نہیں لوں گا اس وقت تک اپنا غسل نہیں کروں گا اس اس وقت وقت تک تک نہاؤں گا نہیں صاف ستھرا نہیں ہوں گا یہ قسم کھائی تھی اپنی قسم کو پوری کرنے کے لیے دل حجا کے مہینے کے اندر ابو ابو سفیان اپنے ساتھ دو سو مشرقین کو لے کر مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوئے مدینہ المنورہ کے قریب قریب تین میل کی مسافت پر مقام عریف پر آئے وہاں پر ایک باغ تھا اس باغ کے اندر ایک صحابی اپنے مزدور کے ساتھ کام کر رہے تھے اس باغ میں گھس کر ان صحابی کو قتل کر دیا وہ انصاری صحابی تھے ان کو شہید کر دیا ان کے مزدور کو بھی قتل کر دیا اور یہ کر کے یہ سمجھا کہ میں نے مدینہ المنورہ پر حملہ کر کے اپنی قسم کو پورا کر لیا ہے اور یہ کہہ کر وہاں سے واپس بھاگ پڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مدینہ المنورہ کی مضافات کے اندر یہ ہوا ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم دو سو صحابہ کرام کو لے کر ابو سفیان کے تعاقب میں نکلے لیکن ابو سفیان نکل گیا یہ غزلہ طبیب کہا جاتا ہے ابو سفیان جب بھاگ رہا تھا اس وقت اس کے اونٹ پر کے تھیلے تھے جن کو وہ لے کر آیا تھا اپنا وزن ہلکا کرنے کے لیے ان ستو کے تھیلوں کو پھینکتا چلا گیا پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سدو کے تھیلوں کو اٹھایا اس لیے غزوہ کو غزلہ طبیب کہا جاتا ہے اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی فتح دی بغیر جنگ کے فتح دی بغیر لڑائی کے فتح دی غزوہ طویق کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ملی پانچ دن ہجا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے آٹھ کو واپس آئے نو دن ہجا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں آ کر قیام فرمایا دس دل حجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز عید ادا فرمائی دو میڈے قربان کیے مسلمانوں کو قربانی کا حکم دیا یہ مسلمانوں کی پہلی تھی مدینہ المنورہ میں نے پہلی عید الاضحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مسلمانوں نے یہ عید منائی اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فتوحات میں دی عید جیسی خوشیاں بھی دی قربانی جیسی دولت بھی دی اللہ رب العزت نے اور سن دو ہجری اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختتام پذیر ہوا سن تین ہجری کے واقعات انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعۃ المبارک کو اللہ رب العزت ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر چلنے کی توفیق فرمائے واخر واخران الحمد للہ العالمین